قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والے ایک سو ہوں تو یہ مقابلہ کریں گے کافروں کے ایک ہزار کے ساتھ اس لیے کہ کافر لوگ حقیقت حال نہیں سمجھ سکتے اللہ خف اللہ وعلم ان فیکم ضعفا بس اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف کا حکم نازل کیا ہے اور وہ سمجھ چکا ہے اللہ پاک کہ تمہارے اندر اب کچھ کمزوری آ گئی ہے لہٰذا حکم میں تخفیف یہ ہوئی کہ کئی یکم من کم میتوں صابر صابرتوں یغلبو میں اگر تم میں سے مسلمانوں کی ایک سو مضبوط ثابت قدم رہ کر جہاد کرنے والی جماعت ہے تو وہ دو سو مقابلے کے ساتھ غالب آئے گی اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہے مسلمانوں کی جماعت تو وہ دو ہزار پر غالب آئے گی اور مقابلہ کرے اللہ کے عزم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ کئی دنوں سے جہاد سے متعلق بات ہو رہی ہے آج کے ان دو آیات کریمہ میں ابتدا ذکر ہے جب جہاد فرض ہوا پہلی عید میں اور اس کے کچھ عرصے بعد جو جہاد کے مسئلے میں تھوڑی تخفیف آئی آسانی کا حکم نازل ہوا دوسری عید میں اس کا ذکر ہے فرمایا یہ نبی وہ ہر رضم البینی نالم اے نبی آپ ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے رہیں دیکھو ایک اسلامی حکم ہے اور یہ بھی رکن اسلام میں سے ہے جیسے کتب علی کو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی کتب علی کو تمہارے اوپر جہاد بھی فرض کیا گیا جو بھی اسلامی فرائض ہیں ان کے بارے میں علم ہونا ان کے لیے تیاری ہونا یہ ضروری چیز ہے اور جب اس کا حکم انسان کے ذمہ متوجہ ہو جائے تو تاکہ اس سے پہلے اس کے پاس تیاری ہے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اب ایک شخص ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی نہیں ہو رہا تو اس کے لیے نہ معلومات حاصل کر رہا ہے نہ ٹریننگ کر رہا ہے نہ اسلحہ جمع کر رہا ہے تو دشمن کو پتہ بتا کے آتا ہے کہ میں ایک سال کے بعد آپ کا ریاست کی تیاری کر رہا ہوں اچانک جب دشمن کے ساتھ مقابلہ پیش آ جائے تو مسلمانوں کے پاس نہ ورزش ہے ذہن اس کو اپنے صحت کے لحاظ سے نہ اسلحہ ہے نہ کوئی اور چیز اس کے لیے جمع کی ہے تو کیسے مقابلہ کریں گے تو اس لیے فرمایا ہر رضا جو ہر رضو تحریض کے معنی ہوتے ہیں آ, کسی کو تیار کرنا برنگیختہ کرنا اس کو ابھارنا کہ یہ کام بھی تمہارے ذمہ ہے اور اس کے لیے تیاری یا نبی ہر رضین والی کتاب شروع میں یہ حکم بہت مشکل تھا جیسے عراق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر اور کئی مشکلات تھیں اسی طریقے سے جہاد کے مسئلے میں بھی ان کے اوپر مشکلات تھیں کہ دس کے افراد کو شریعت آ جاتا تھا چھوٹا جہاد چھوٹا قصبہ چھوٹا قافلہ دس افراد پر مشتمل اور سو والے کو لشکر کہا جاتا تھا کہ سو مجاہد ہیں بس ایک لشکر ہے اس ایک وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان تھے تھوڑے اس لحاظ سے بھی ان کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں تھیں گنتی کے اعتبار سے ہی تھوڑے تھے تو دس کو چھوٹا قافلہ اور سو کا جو جہادی کا تھا اس کو لشکر کہتے تھے بس یہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ تھے دوسری بات یہ ہے کہ جہاد میں سب سے زیادہ جو پاور والی چیز ہے جو انسان کے لیے مسلمان کے لیے مدد کا ذریعہ بنتی ہے جہاد میں وہ ہے ایمانی قوت تو وہ تھے تو تھوڑے شروع میں بہت سینکڑوں میں تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت کم تھے لیکن ایمانی قوت کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط بنا تھی تو اس لیے ان کے اوپر اسلامی بڑا حکم بھی ڈال دیا جاتا تھا اور وہ برداشت کر لیتے تھے کہ ان کے پاس ایمانی کو بہت بڑی تھی تو شروع میں دس کو چھوٹا سریا کیا گیا اور سو کا لشکر جب آخری آخری دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی کا یعنی نو ہجری آٹھ ہجری دس ہجری یہ زمانہ آیا تو یہ حکم نازل ہوا اللہ عنکم فیکم ضعفا کہ اب آ گئی ہے اب شروع میں دس گنا اگر زیادہ ہیں دس گنا تب بھی مسلمان کو جہاد کا حکم ہے ایک کے مقابلے میں دس ہیں تو مسلمان کو حکم ہے آپ جہاد کے لیے نکلے جیسے اور کوئی مشکل آتی بعد میں حکم میں تکلیف آئی تو فرمایا کے دو ہو آپ ایک ہیں کافر پھر دو زیادہ مقابلے کے لیے نکلے اور اگر وہ زیادہ ہیں تو آپ اپنی تیاری کریں اب کیوں حکم میں تکلیف آئی ایک تو یہ ہے کہ ہر طرف سے اخبار بر اخبار اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں تو ظاہری گنتی کے اعتبار سے ظاہری گنتی کے اعتبار سے افراد میں اضافہ ہو گیا ہے تو حکم میں تکلیف آ گئی کہ آپ دو گنا جب کافر مقابلے میں ہوگا آپ ایک سو ہیں مقابلے میں دو سو ہیں تو آپ جہاد کے لیے نکلیں دوسری وجہ یہ بھی کہ جب اطراف سے مثلاً حنین کا علاقہ پتہ ہوا ہوا یہ سارے علاقوں یہ تو اللہ اللہ الناس فی دین کہ اللہ کی مدد آ گئی فتح مکہ ہو گیا اب اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں فوج پر فوج بہت زیادہ افراد کے اعتبار سے اسلام میں لوگ داخل ہو گئے بعض قبائل کے بارے میں تو یہ لکھا ہے نے کہ انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہوا تھا جو مکہ کے ارد گرد قبیلے آباد تھے انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اگر نبی آخر زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہو گیا ان کے قبضے میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہے اور ہم پھر مسلمان ہو جائیں گے جیسے مکہ فتح ہوا تو یہ اللہ علیہ میں مجھے بتایا کہ دین اللہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ فوج فوج در اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب افراد کے اعتبار سے اضافہ ہو گیا ہے لہذا حکم جہاد میں تکلیف آ گئی ہے پہلے لوگ کم تھے تو حکم میں سختی تھی کہ دس کا چھوٹا کافلا ہے سو کو لشکر کہتے ہیں جیش اب کہ سو کو چھوٹا کافلا اور ہزار کو لشکر کہا جائے گا یہ تکلیف آ گئی دشمن مقابلے میں دو گنا ہے اور آپ ایک ہیں تو دشمن مقابلے میں دو ہیں جہاد کا حکم ہے لیکن اگر یہ گنتی یہ ریشو نہیں بنتا تو پھر جہاد نہیں ہے کہ آپ کی جان ضائع ہوگی وہ تم کو دیکھنے کو لگتا ہوگا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال ایک تو آ گئی کہ سو کے افراد کو چھوٹا قافلہ اور بڑا لشکر جس کو جیس کہتے ہیں عربی میں وہ ہزار ہے کیوں ایک تو گنتی کے اعتبار سے اضافہ ہے دوسری بات اور ہے جو مہاجرین صاحب کرام رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اقتبام مکہ مکرمہ میں ایمان لایا ہے بڑی مشکلات دیکھی ہیں بڑے صبر تحمل کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کی ایمان کی کوالٹی بہت مضبوط ہے اس لیے ان کے بارے میں یہ حکم تھا کہ آپ دس بھی ہیں تو مقابلے میں نکل آؤ کیونکہ ان کی ایمان کی کوالٹی بہت مضبوط اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا فلان ہو گیا مسلمانوں کا علاقہ تو بڑھتا جا رہا ہے تو بہت سارے نظریہ پہن ہوا تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اب وہ بہت مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے صاحب اکرام رضی اللہ یہ بھی داخل ہے لیکن یہ صحابہ ایمانی درجے کے اعتبار سے ان صحابہ کے مقابلے میں کمزور ہیں جنہوں نے حضرت کے جمع پہلے پہلے مکی دور میں جنہوں نے ایمان لایا ہے تو لہذا ان کا ایمان کمزور ہے ان کا ایمان مضبوط زیادہ تھا اس لیے وہ تھوڑے بھی تھے تو اللہ نے حکم دیا جہاد کے لیے نکلو یہ اب تعداد میں زیادہ ہو گئے ایمان کے اعتبار سے بھی ان کے مقابلے میں یہ کمزور ہیں تو اس لیے ان میں تعداد کے بعد میں اضافہ کر دیا کہ اب آپ سو ہوں گے مقابلے میں دو سو ہوں گے پر نکلو آپ ہزار ہوں گے مقابلے میں دو ہزار ہوں گے تب نکلو اچھا یہ ایمانی بات <clears throat> یہ کمزوری دیکھو صحابہ سب برحق ہے صحابت میں آتا ہے صحابت پل موجود لیکن آپس میں درجات کی بات کر رہا ہوں انبیاء انبیات وسلام سب برگزیدہ ہستی ہیں معصوم ہستی اللہ کی لیکن ان کے آپس میں درجات ہیں قرآن ہوتا ہے نا رسول خود اللہ آباد ہو فلاباد جتنے انبیاء ہیں ان کے آپس میں بعض کو بعض پر ہم نے اللہ بعض کو اللہ نے کلیم بنایا بعض کو لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم سارے علیہ سلاط والسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور زندگی کی ترتیب گزارنے کی عقائد کے اعتبار سے امال کے اعتبار سے نبی نبیات صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ پر ایمان ہے تمام انبیاء پر ایمان ہے وہ اپنے اپنے دور میں آئے کام کر کے چلے گئے آپ پر ایمان ہے کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں ساتھ یہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے کے مطابق آپ کے نظریے اور اس میں حسن کے مطابق ہمارا عقیدہ اور عمل ہوگا تو یہ ایمانی کمزوری صاحب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا رہا ہے نا کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں لہٰذا یہ زیادہ تعداد میں جب ہوں گے تو پھر مقابلے میں کافر جب ہوں ان کے ساتھ لڑنے کی کیوں ایسی کیا بات ہو دیکھو دوستو جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت حاصل کرنے کا وقت زیادہ ملا وہ زیادہ وہ زیادہ اونچے ایمان والے ہو اور جن کو آپ کے پاس رہنے کا بیٹھنے کا سبق لینے کا وقت کم ملا تو اس لحاظ سے ان کے ایمان کے اعتبار سے ان صحابہ کے مقابلے میں درجے کے اعتبار سے کم ہے اب ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا آپ کی عمر جب اکتالیس سال ہوئی چالیس سال تو آج خطب حجت الوداع میں یہ شخص نبی کی صحبت میں تیئیس سال رہ چکا ہے اور ایک شخص ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تو اس اس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تین سال ملی ہے تو اس وجہ سے یہ تقریب ہو گئی اور یہ تخلیق کا ہو آپ فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے نہیں ہے مسلمان جہاد کرنے والوں کے لیے کہ اگر یہ ایک ہیں مقابلے میں دو ہیں جہاد کی تیاری رکھیں اللہ ہم آسان اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ فرمایا کہ ہمیشہ کافر زیادہ ہوں گے کفر صرف غالب ہوگا فرقہ ضالہ غالب ہوں گے مسلمان کم ہوں گے جہاد کی ترتیب یہ بتائی تم ایک اور وہ دو جہاد کی اپنی تیاری میں رہو جب ضرورت پڑے آپ جہاد کے لیے نکلے تو آپ میں کہو کہ ہمیشہ مسلمان کام ہوں گے اور ان کو حکم ہے ہی ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلو کیا فائدہ قرآن نے اس کا جواب دیا دوستوں وہ زیادہ ہے انہیں دنیا چاہیے مسلمان ایمان والے ہیں ان کا آخرت پر ایمان ہے انہیں پتہ ہے کہ جہاد کروں گا شہید ہو جاؤں گا تب بھی کامیاب ہے اور اگر میں فاتح ہو گیا دنیا میں اور زندہ رہ گیا تب بھی کامیاب ہے کہ ایک شخص جو شہید ہو جاتا ہے مجاہد ہو تو اصل زندگی اس کو ملتی ہے اس کو رقم پر بھی اس شہید کی برکت سے پیچھے جو مسلمان زندہ رہنے والے ہیں ان کو بھی عزت کی زندگی اللہ نصیب کرتا ہے اللہ سمجھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قام لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الحق تريدون عرض الدنيا فالله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم ما كان لنبي کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مخالفین کو قید کر لے یہاں تک کہ یس کے نفل عرض بہا دیا جائے خون زمین میں تو یہ بہتر ہے کیا آپ لوگ دنیا کی فائدہ حاصل کرنے چاہتے ہو اور اللہ تو آخرت کا فائدہ دینا چاہتا ہے اور اللہ غالب ہمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے طے شدہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی نمست کی ماں اخذ تو مذاب عظیم نظیم تو تمہیں ایک طرح نام آزاد پکڑ لیتا اس معاملے کی وجہ سے جو تم نے لیے ہیں پیسے کے دیا حکومتی غلط تم حلال اندر کی بات بس کھاؤ اس میں سے جو تم کو مال غنیمت کی صورت میں ملا ہے یہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے اور بڑے اللہ سے بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے یا ہو کل منفی عیدی من الاسر اے نبی آپ فرما دیجئے ان تمام قیدیوں کو جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اگر بہتر بات تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہتر دے گا جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ مفرت کرنے والا مہربان ہے فقط خان اللہ اور اگر ایک قیدی آپ کے بارے میں خیانت کا پروگرام رکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ان مشرقین نے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت دفعہ خیانت کی ہے تو ام کا نمین ہو تو اللہ نے ان سب کو پکڑوایا ہے آپ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں اور اس سے پہلے بدر سے متعلق کل کے سبق میں گزرا تھا جہاد کے لحاظ سے کہ اگر آپ ایک سو ہیں تو مقابلے میں دو سو ہیں مقابلہ ہوگا شروع میں دس گنا کی بات تھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اگر نسبت کے لحاظ سے کامل توقع آپ لوگ کا آتا ہے اور اصل ایمان والے بھی یہی خاصیت ہونی چاہیے کہ اس کا کامل تعلق اللہ کے ساتھ دو پہلو ہیں ایک ہمارے ساتھ وہ کام متعلق ہے جو دنیاوی امور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ایمان والے کا ایمان والے کا ان بنیادی معاملات میں بھی اپنی نسبت اللہ کی طرف پکی رکھے اللہ سے اس معاملے میں بھی خیر مانگے بہتری مانگے لیکن اگر ایک ایمان والا کام ہی خالص دین کا رہا جہاد کا ہے تبلیغ کا ہے ایسا جہاد کا ہے تبلیغ کا ہے تو اس معاملے میں جو خالص عبادت کا کام ہے اس میں ذرہ برابر بھی نسبت اللہ کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے ایمان والے کا تو مقام یہ ہے کہ اگر دنیاوی کام بھی کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی رشتہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی کاروبار میں شریک ہونا چاہ رہا ہے کوئی کسی نوکری کی طرف جا رہا ہے تو اس میں بھی استخارہ کرے مشورہ کرے اللہ سے خیر مانگے لیکن اگر ایک ایمان والا دینی کام کر رہا ہے جہاد ہے تبدیل ہے کوئی اور نیکی کا کام باز نصیحت ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی نسبت دنیا نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو یہ عبادت عبادت نہیں رہے گی یا راجاری بن جائے گی یا اور کوئی صورت ہو جائے گی تو ایمان والے تھوڑے ہیں کافر زیادہ ہیں حکم ہے مقابلہ کرنے کا کیونکہ ایمان والے کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے کیونکہ خالص دین کا کام کر رہا ہے تو خالص اللہ کی رضا کی باتیں کر رہا ہے مجھے تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہیں مدد اللہ کی طرف سے ہے کام اس کا تو نہیں کام اللہ کا ہے لہٰذا خالص اللہ کی مدد لے کے وہ کام کرے اللہ کی مدد ہوتی ہے جہاں اللہ کی مدد دوستوں نہیں ہوتی وہاں ہماری کہیں کمزوری ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش مزید ایک امتحان ہوتا ہے کہ اس امتحان سے بھی گزرنا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ادھر پریشان کرنا ہے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ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 اس لیے پریشانیاں آتی ہیں لہٰذا تھوڑے ہیں آپ زیادہ ہیں مکل اللہ کر کے جہاد میں نکلیں گے ضرورت ہو آج کا جو سبق ہے بڑا نازک سبق ہے وزر بدر میں بڑے بڑے ستر ابو جہل جیسے سرغنے اسلام کے دشمن جو امام المشرقین تھے وہ قتل ہوئے اور ستر کے لگ بھگ ہی گرفتار ہوئے اصل میں جب لیڈر مارا جائے نا تو پھر حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور لیڈر نہ مارا جائے ورکر اور دوسری اگر ماری بھی جائے اور افراد کم بھی رہ جائیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا جب مشرقی نے مکہ کا لیڈر قائد اس کا نے کہا جہل مارا گیا پھر رتبا مارا گیا پھر شہبا مارا گیا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اب ہم کیا جائیں گے کہ جو سب سے بڑا ہمارا سردار تھا وہ قتل ہو گیا اور وہ بھی بڑے عجیب دو بچوں نے قتل کر دیا جب حوصلے پست ہوئے تو وہ بس ایسے حواس برقع ہو گئے گرفتاری دینے شروع کر دی ستر کے قریب مشرقی نے مکہ کے بندے گرفتار ہو گئے اسی گرفتاری کی بات میں کر چکا ہوں نا کہ عورت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قد بڑا تھا اور کتا نہیں تھا آپ نے عبداللہ ابن ابئی جو رئیس المنافقین ہے اس کا قد بڑا تھا تو اس کا کرتا عورت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ اس عبداللہ ابن ابئی نے اسی کرتے کا بدلہ لینے کے لیے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ نبی کا کرتا میرا کفن بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جناب ہے نا وہ آپ لوگ نہیں مان رہے تھے جو آپ نے کرنا تھا خاموش ہو جاؤ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس نے ایک نیکی دنیا میں کی ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ وہ اس کا بدلا اللہ کا نظام ہے کہ جس کافر نے کوئی نیکی کوئی اچھا کام کیا ہو اس کافر کو اللہ اس اچھائی کا بدلا دنیا میں دے دیتا ہے اور ایمان والے کا وہ آخرت میں جمع ہوتا رہتا ہے کہ آخرت میں سب کچھ ایمان والے کا ہے امام غزالی کے مشہور واقعہ میں کئی بیان کر چکا ہوں تو انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ کافر مرنے لگا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مچھلی کھاتا ہوں تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ کہیں سے مچھلی پکڑ کے اس کے گھر میں جو گوشت تھا اس میں ڈال دو اور اس نے وہ مچھلی بھی پکڑی اور کھائی اور ادھر ایک مسلمان کی وفات ہونے لگی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں زیتون کا تیل پیوں اس کی الماری میں زیتون کا تیل پڑا تھا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی شیشی کو وہاں سے کسی طریقے سے گرا کے توڑ دو اور زیتون کا تیل گر جائے ہوا تو اس طرح فرشتے نے کیا کہ رب العالمین حکمت سمجھ میں نہیں آئی معاملہ اس کے برعکس سے ہونا چاہیے تھا ایمان والے کے ساتھ بھلائی نہیں ہوئی کافر کے ساتھ بھلائی ہوئی ہے کافر کے دل میں خیال پیدا ہوا اس کا حوض خالی تھا آپ نے حکم دیا سمندر سے مچھلی پکڑ کے اس کے حوض میں ڈال دی جائے تاکہ وہ کھا لے ایمان والوں کے دل میں زیتون کا تیل کھانے کا پیدا خواہش پیدا ہوئی تو اس کے گھر میں پڑا تھا زیتون کا تیل اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ شیشی توڑ دو سمجھ میں نہیں آئی بات معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا تو اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس کافر کی ایک بھلائی تھی موت تو اس پر آ رہی تھی آخرت میں کافر کا حصہ نہیں ہے اس بھلائی کا بدلہ ہمارے ذمہ رہتا تھا جو ہم نے اس کی شکل میں اس کو دے دیا ایمان والوں پر موت کا فیصلہ ہونا تھا ساری بھلائیاں اس کو ہم نے آخرت میں دینی ہے تو اس طرح بھی اس کو پریشانی آئی تھی کہ اس کے گھر میں زیتون کا تیل پڑا تھا اور وہ ٹوٹ گیا ضائع ہو گیا تو اس کو دکھ ہوگا اور اس پر بھی وہ صبر کرے گا ہم اس پر بھی اس کو آخرت کر دیں گے موت تو اس پر آ رہی تھی تو بات یہ ہے جو کر رہا ہوں کہ جو پریشانی یا راحت ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن ایمان والے پر یہ پریشانی کا آنا خصوصاً دینی کام میں وغیرہ یہ اللہ کی سنت ہے انبیاء علیہ السلام پر دیکھو نا اللہ نے کتنے پیارے پیارے ہستیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا کسی کو آگ میں ڈالا گیا کسی کو آرے میں چیرا گیا کسی کو مچھلی میں ڈالا گیا کسی کو مکہ سے نکال کے مدینہ میں لایا گیا یہ الانبیاء سمبل امسل فلمسل ایمان والے پر سب سے زیادہ امتحان انبیاء علیہ السلام پر آیا پھر جتنا جس کا ایمان ہوگا اس یہاں جب مقابلہ ہوا ستر لوگ بڑے مارے گئے ستر گرفتار ہو گئے حوصلے پست ہو گئے کہ ان کا قائد جو قتل ہو گیا اب مشورہ ہونے لگا کہ ان قیدیوں کو کیا کریں جو مکہ نے بڑے بڑے ڈنڈے مارے گئے ان کو کیا کریں یہی بات اس بار مجھے وہ قصہ یاد ہے جو آپ کو سنایا کہ حضرت عباس کو کرتا نہیں تھا تو عبداللہ ابن ابئی کا کرتا آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پلایا جو اس نے کہا مرتے وقت کہ مجھے نبی کا کرتا میرا پسند بننا چاہیے تو اللہ نے اس کا بدلا ہو دنیا میں اس کو دلا دیا جس نے بہت بڑے بڑے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی مشورہ ہونے لگا ادھر کہ ان کو کیا کیا جائے انہیں قتل کیا جائے یا انہیں فدیا دے کے چھوڑ دیا جائے یا ویسے چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے ان ان قیدیوں کو جو مشرقین کے بندے گرفتار ہوئے یہ بہت بڑا امتحان تھا اللہ کی طرف سے آیا کہ تمہیں اختیار ہے ان کو قتل کر دو تاکہ اسلام کی شان و شوقت خوب واضح ہو جائے یہ ہمیشہ مسلمانوں کو مارنے کی مکہ میں بھی فکر رکھتے تھے آج مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے مار بھی سکتے ہو قتل بھی کر سکتے ہو اور فدیے کی صورت میں ان کو رہا بھی کر سکتے ہو معاف کر سکتے ہو چھوڑ سکتے ہو اور فدیا لے لو بدلا لے لو بہت ساری اور بھی باتیں سامنے آئیں کہ ان میں جو لکھنے میں پڑھنے والے ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو کتابت سکھائیں وغیرہ اس دوران یہ بدلا ہو جائے گا کچھ یہ کچھ اس طرح یہ بات آپ نے صاحبہ اکرام تعالیٰ کے سامنے رکھی ہے کہ یوں اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں فدیا لے کے چھوڑ دیا جائے لیکن اگر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا تو اس میں تھوڑا سا مجھے خطرے کا اندازہ ہے کوئی چشارہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ کبھی ہمارے بندے بھی اس طریقے سے شہید کیے جائیں گے اتنے تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کثیر جماعت صاحب کرام رضی اللہ عنہ کی یہ رائے دینے والی بنی کہ حضرت چھوڑ دینا چاہیے ایک تو سدا رحمی کا ثواب ہوگا ایک یہ ہماری طرف سے ایک ہمدردی ظاہر ہو جائے گی کہ دیکھو آپ لوگ گرفتار ہو گئے تھے پھر بھی ہم نے احسان کیا اور چھوڑ دیا ہے تو اس سے مطلب مزید بہتر ہماری تعارف جو ہے شہرت اچھی ہوگی کہ باوجود یہ کہ دشمن ہمارے گرفتاری میں آئے اور ہم نے ان کو معاف کر دیا آپ کی نشان سب تک اسی طرح میل ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں بعد میں کوئی مسلمان بھی ہو جائیں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا یہ شکت ہمارے ساتھ رہی جن میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی اور وہ تھوڑا سا اصرار بھی کر رہے تھے کہ نہیں ان کے ساتھ کوئی سلرمی نہیں سلرمی ایمان والے کی ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں شکر معاملہ کیے ہی نہیں ہم مکہ چھوڑ کر آ گئے ہیں مدینے آ گئے ہیں یہ ہمیں یہاں نہیں رہنے دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ عرض کرنے لگے کہ حضور اگر میری رائے مانی جائے تو یہ ہے کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے اور یہ تعریف دیکھ لے گی رشتہ داری اسلام کی اسلام کے ساتھ ہوتی ہے جو مشرق ہے بھلے وہ رشتہ دار بھی ہے ہمارا نصب کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے ہر رشتہ دار رشتہ دار کو قتل کر دے میری رائے ہے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھر کیا بات کہ یہاں سل رہنے کے بجائے جو ہے ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے کہ یعنی انہیں قتل کیا جائے یہ ہمیں پھر ہر روز پریشان نہیں کریں گے بات اکثر کی رائے یہ تھی کہ معاف کیا جائے کہ لے لیا جائے جس میں آپ کی شان شفقت بھی اسی طرح کی تھی کہ معافی آپ تو معافی کے زیادہ حق میں ہوتے تھے معاف تو ہو گیا لیکن اللہ کو جو بات پسند آئی وہ پسند ان صاحب احترام انہیں قتل کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اختیار تھا بھلے قتل کرو یا فدیا لے کے چھوڑ دو آپ کو اختیار تھا لیکن ویسے میرے سے اگر رائے لی جاتی تو میری رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جاتا جو ہے قمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا سات بن معاذ کی رائے تھی لیکن آپ یاد رکھو تم نے فدیہ لیا ہے ان کو معاف کیا ہے ستر کے بدلے میں ستر دینے پڑیں گے اس پر صحابہ کرام صاحب نے فرمایا کہ یہ بات ہے تو صحابہ نے اس کے حضور کوئی بات نہیں ہے شہادت مطلوب مقصود مومن شہید ہی ہونا ہے حساب نہیں ہوتا شہید کا ستر بندہ شہید اور بھی بہت ساروں کو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 اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی بس ان میں سے بعض دوسرے بعضوں کے دوست ہیں اور جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت نہیں کی تمہارے ذمہ نہیں ہے ان کی کوئی ذمہ داری کچھ بھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے ویگستن سرو کو فدین فعلی کو منمثر اگر وہ ایمان والے تم سے اپنے دینی معاملے میں کوئی مدد چاہیں تو تمہارے ذمہ ان کی مدد کرنا لازم ہے مگر ایسی قوم کے خلاف تم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہے تو اس کو پورا کرے اللہ بنات وسیع اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ تو ہو اگر تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں بن کے رہو گے میں مسلمانوں تو پھر زمین میں ایک فساد ہوگا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا اللہ جین بنو وہاں فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کی کیا کے راستے میں اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی خدا ایک المین الحق کا یہی سچے ایمان والے ہیں محمد فرتم و رزق قریب ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کا رزق ہے اللہ جینا عام ہوں حاضر و جاہر جنہوں نے ایمان لایا کچھ عرصے بعد اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ بس یہ تم میں سے ہی ہیں بس یہ رشتہ دار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں اللہ کے فیصلے کے لحاظ سے وراثت کے قانون میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے بات رہی تھی غزہ بدر سے متعلق کہ بعض کفار جو گرفتار ہو گئے تو ان میں سے بعض نے گرفتاری کے زمانے میں ایمان کا اظہار بھی کیا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جن ایمان لانے والوں میں سے جنہوں نے اظہار کیا تھا آپ نے ایمان کا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا عورت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے آپ تھوڑے سے متفقر ہو گئے کہ یہ لوگ کیونکہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہیں ایمان لا رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو ایمان گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اوپر اوپر سے ہو دل میں ایمان نہ لایا ہو اور بھی کچھ ساتھی تھے یہ آپ اس پریشانی میں تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی اور ابھی اللہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ایمان لایا اگر سچے ایمان میں ہیں تو ان کو اللہ اور بہتر چیزیں عطا کرے گا جو یہ فدیہ دے کے جان چھوڑا رہے ہیں اس سے کہیں بہتر اور ان کو انعام ملے گا اور اگر یہ <clears throat> دھوکہ دے رہے ہیں ایمان اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ سے جان چھوٹ جائے اور بری ہو جائے وغیرہ دھوکہ دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں پہلے بھی تو کچھ یوکین مطلب دھوکہ دیتے رہتے ہیں تو ایک دھوکہ ایک اور بھی صحیح آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اللہ ان کے دھوکے کا خود ہی ان کو عذاب دے گا سزا دے گا یہ بات ہو رہی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور ان سے جو فدیہ لے لیا گیا تو پھر واقع ہی یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آپ کا چچا عباس بھی اور دوسرے ساتھی بھی آ گئے تھے یہاں پر ان جو چار آیات کریمہ تلاوت کی ہیں آج ان میں مہاجرین کا اور انصار کا ذکر ہے پھر مہاجرین میں بھی درجات ہیں وہ مہاجر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ان کو قدیم مہاجرین کہتے ہیں وہ مقدم ہیں ہجرت کرنے میں اور بعض دوسرے مہاجر ہیں جو تھوڑے دیر کے بعد ہجرت کر کے آئے ہیں بعض اور دوسرے مہاجر ہیں جو فتح مکہ کے بعد مدینہ کی طرف آئے ہیں تو اس میں ان کے درجات بیان کیے ہیں کہ سب سے بہتر اور اونچے مقام والے وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار کے ایک آدھ مہینے بعد ہی وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے تھے پھر وہ مہاجر بھی فضیلت والے ہیں جو بعد میں آ گئے لیکن فتح مکہ سے پہلے پہلے آ گئے لیکن فتح مکہ کے بعد پھر ہجرت کا فیصلہ ختم ہو گیا کہ مکہ خود بار اسلام ہو گیا ہے تو فرمایا کہ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے مدینہ میں آئے اور انصار نصر سر نصر و نسر نصرت والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر دیے مدینہ والوں نے اپنے گھر دیے کہ میرے دو کمرے ہیں ایک میں میں رہوں گا ایک میں دوسرے مہاجر ساتھی رہیں گے تو انصار کو نصرت سے کہ انہوں نے مدد کی اس لیے مدینہ والوں کو انصار کہتے ہیں مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے آئے تھے تو انہوں نے گھر اپنے چھوڑے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا آپ کے ساتھ اور پھر ہجرت کی پھر جہاد میں آ کر مصروف ہو گئے اب مہاجر کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا اپنا گھر بار مال و متا لباس کپڑے جو کچھ تھا وہ تو چھوڑ کے آئے لیکن اس مشکلوں کے باوجود جب وہ مدینہ میں آئے اور حضرت کا حکم اور جہاد کا حکم نازل ہوا تو آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہو گئے جو مال تھا وہ بھی پیش کر دیا اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا یہ مہاجرین مقدم ہیں ان کی بہت فضیلت ہے مہاجر کی بہت فضیلت ہے اگر ہجرت خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو میں کئی دفعہ فرض کر چکا ہوں حدیث میں تین نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے بجا لانے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ کبیرہ سب ایک السلام یہ حد گما کہنا آنا کہ ایک شخص مسلمان ہوا پہلے کافر تھا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک وہ شخص جو دار کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کے و تحد میں قبلہ ہجرت بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور تیسری چیز حج ہے کہ خالص رزق کے حالات سے حج ہو اور صحیح ارکان ادا کرے حج میں تو حج بھی تمام گناہ انسان کے معاف کر دیتے اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ہے بس یہ اب ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ مہاجرین ہیں دیکھو ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹتا نہ دنیا کے اعتبار سے ایمان والے کا ایمان کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا ہے اور نہ آخرت کے اعتبار سے یہ رشتہ ٹوٹے گا یہ پکا رشتہ ہے عام جو نسبی رشتہ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے دنیا میں بھی لڑائی جھگڑا تنازع ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں تو آخرت کے اعتبار سے بھی دوری ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ نیک ہو رشتے دار یہ نہ ہو تو دوری ہو جائے گی ایمان والے ادھر بھی اکٹھے آخرت میں بھی سب ایمان والے جنت میں تو یہ رشتہ پکا ہے پرانے مجید نے یہ کہا کہ جن مہاجرین نے جگہ دی مدد کی بس یہ جن انصار نے مہاجرین کو جگہ دی یہ انصار اور مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ بلی ہیں بلا کباس موریہ بات بلین بلند جو حاجر لیکن بعض نے ایمان لایا ہجرت نہیں کر سکے مکہ میں ہی رہ گئے کئی ساتھی ایسے ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے ماض اس وجہ سے کہ ان بیچاروں کے پاس سمان سفر ہی نہیں تھا یا ایسی حالت تھی کہ اگر وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلیں تو مخالفین اور کفار بالکل قتل کر دیں گے زیادہ کرایہ نہیں تھا کوئی زیادہ سفر ہی نہیں تھا کوئی سواری نہیں تھی اس لیے ہجرت نہیں کر سکے یا ایسی صورت تھی کہ ایسے کمزور تھے ظاہری اعتبار سے کہ اگر وہ ہجرت کا ارادہ ہی ظاہر کریں تو انہیں کفار قتل کر دیں گے اس پریشانی میں وہ بیچارے ہجرت نہیں کر سکے مالکم من ولایتہم من منشیت یہ ایمان لائے اور ہجرت نہ کر سکے اے مسلمانوں تمہارے اوپر ان کے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے بس وہ جب ہجرت نہیں کی ہے وہ ادھر ہی رہ گئے انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ہمت کرتے کوئی صورت بناتے ہجرت کرتے لیکن اگر وہ وہاں ہے تو بس وہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کے ذمہ ابھی ان کی کوئی چیز نہیں ہاں کیسے ہے ہتہجرو جب وہ ہجرت کر کے آ جائیں پھر تمہارے ذمہ اسی طرح ان کو جگہ دینا رہائش دینا کاروبار میں شریک کرنا یا جیسے ہوا تھا تمام مہاجرین کے ساتھ وہ ذمہ داری ہو جائے گی البتہ اگلی بات ہے وہ نسن سرو قم فدین فالی اگر وہ مہاجرین وہ ایمان والے جو ہجرت نہیں کر سکے اور مکہ میں ہیں وہ اگر آپ لوگوں کی طرح پیغام بھیجتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کی جائے ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کیا جائے کوئی پیسے کا انتظام کیا جائے ہم بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے ذمہ لازم ہے کہ ان کی مدد کرو اور ان کو بھی ہجرت کے وہ سامان مہیا کرو تاکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں تشریف لائے تو ہجرت اس وقت فرض تھی رکن کے درجے میں تھی یعنی ایمان کے لوازمات میں سے تھی جیسے ایمان کے لواز ایمان کسی نے کہ اسلام ہے نماز روزہ حج زکات ایسی ہی اس وقت ہجرت یوں لازم تھی جیسے نماز پر ایمان لانا ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے حج کرنا یا اس طرح ایمان لانا ضروری ہے ایسی ارکان الاسلام میں سے ضروری چیز تھی ہجرت کرنا اگر ہجرت نہیں کی تو ابھی تک ایمان میں نقص ہے کمزوری ہے بھلے جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی تب بھی ایمان میں کمزوری ہے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تب بھی ایمان میں کمزوری ہے اور اگر وہ مکہ والے مسلمان تمہاری طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو من نفرو تمہارا ذمہ لازم ہے ان کی مدد کرنا چنانچہ پھر ایسی صورت حال ہوئی صاحب اکرام کے ساتھ مدد ہوئی وہ ہجرت کر کے آئے البتہ اللہ اللہ بین قوم بئی نہ میسا ایسی کوئی بات وہ مسلمان کہتے ہیں مکہ والے تمہیں کہ فلانا ہمارا کام کرو اور وہ کسی قوم کے خلاف ہے اس قوم کا اور اے مسلمانوں تمہارا دونوں کا آپس میں کوئی معاہدہ چل رہا ہے لہذا اگر تم مسلمانوں کی ان جو نئی مہجرت کی جنہوں نے ان کی مدد کرتے ہو تو ان کفار کے خلاف کوئی بات کرتے ہو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو نقض عہد ہوگا لہذا نقض عہد نہ کرو ان مسلمانوں کو کہو فلاں تاریخ تک فلاں سن تک ہمارا ان کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے جب معاہدے کی تاریخ ختم ہو جائے گی پھر ہم تمہارے ساتھ وہ معاملت والی بات کریں گے تمہیں جائیں گے اس میں مثال صلح حدیبیہ کی ہے کہ جیسے صلح طے ہوئی اس میں یہ طے کیا کفار میں بڑی سخت شرطیں تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی شخص بھلے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا تو تمہارا ذمہ لازم ہے کہ اس شخص کو واپس مکہ بھیجیں مکہ سے کوئی شخص کافر نہیں بھلے مسلمان بھی اگر مدینہ چلا جائے گا تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اس کو مکہ واپس کرو اور اگر کوئی شخص مدینہ والا مکہ کی طرف آ جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ مکہ میں رہے تو اس کو واپس نہیں بلا سکتے یعنی کوئی صورت کی انصاف والی شکل والی نہیں تھی تمہارا بندہ ادھر آئے اس کو واپس نہیں کرے گی اس کی اپنی مرضی ہے مکہ سے کوئی بندہ بھی مدینہ جائے تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اس کو مکہ میں واپس کرو اور سب صحابہ کرام اس میں کئی پریشان تھے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے کہ حضرت ہم مسلمان ہیں نا ہم حق پر ہیں ہم ہم اللہ اور کے رسول کے ساتھ سچے ہیں نا تو آپ اس طرح کی باتیں نہ مانیں یہ ہم سے سب غلط باتیں بنوا رہے ہیں تو آپ ہمارا رہے تھے کہ نہیں یہ سب ہماری فتح ہے یہ سلو ہونے دو یہ سب ہماری فتح ہے وہ اگلے سال عمرہ ہو گیا پھر انہوں نے خود نقصے کیا پھر فتح مکہ ہوا تو اس بس جو ایک کئی شرائط کے ساتھ ہو یہ سلو کی صورت مانی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پوری سورہ فتح فتح فتح نازل ہوئی مبینہ کہ نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی حالانکہ اس میں تو سلو ہوئی اور باتیں کو فار کی مانی گئی اور بغیر عمرہ کر کے آپ واپس تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں اگلے سال عمرہ کرنے گئے لیکن صورت نازل ہو رہی ہے کہ نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے تو اس میں فتح مبین میں کی فتح مطلب کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے ایک سلو کی ہے اس سلو کی صورت میں اور اور بھی کئی فوائد ہوئی ہے لیکن بظاہر وہ شرائط مشکل تھی تو یہی بات ہے اللہ قوم بین قوم اللہ تعالیٰ مرون وسیع اللہ جی نے کفر و باز ہونا اولیاء باز کافر ایک دوسرے کے دوست ہے اگلی بات خیال سے سننا جو ہمارے لیے ہے کافر اللہ جی نے کفر باز ہم اولیاء باز کافر دوسرے کافر کے دوست ہیں ان کے آپس میں تعلقات ہیں تمہیں ختم کرنے میں تمہیں پریشان کرنے میں تمہیں ہر طرح کا نقصان پہنچانے میں کافر کافر کا دوست ہے اور دنیا ساری آپ کے سامنے ہے اللہ تو فالو ہو تکن فساد اے مسلمانوں اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے صحیح دوست نہیں بنتے رہو گے تو دنیا میں ایک فساد عظیم برپا ہوگا اس وقت ہماری دوست کی حالت ہے مسلمان مسلمان کا دوست نہیں ہے مسلمان اس وقت سمجھتے ہیں کہ میں اپنا دوست ہوں اور اپنے آپ کو بچاؤں یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صاحب نے پوچھا دولت ایمان کی علامت کیا ہے مومن کس کو کہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے کونے میں مسلمان طرف جائے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے فرمایا کہ اللہ کا تعمیر کافی کافی کا دوست ہے اے مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے اپنے گہرے دوست نہیں بنو گے تو ایک فساد عظیم برپا ہوگا ہمیں دنیا نے کیسا کھلونا بنایا ہوا ہے لوگ تو فٹ بال دوستوں فٹ بال وہ کھیلتے ہیں گراؤنڈوں میں ہماری کھوپڑیوں کو فٹ بال تو شہروں میں اور گلیوں میں بازاروں میں کھیلا جا رہا ہے اور ہم دشمن کے اعلی کار بنی ہوئی ہے مسلمان مسلمان کو تباہ پر بات کر رہا ہے کہ آپس میں جب دوست نہیں بنے گا مسلم مسلم کا تو پھر دوست کے برعکس چیز کی دشمنی ہوتی ہے اور ہم دشمن کے اعلی کار بن کے آپس میں دشمنی کر رہے ہیں آپس میں جب دوستی نہیں کی فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا دوسروں کو جگہ دی بنا دی مدد کی بلا کا رہا تھا دوستوں یہ پرانے مجید کی ایت ہے دسواں پارہ ہے دسویں پارے کا پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے بلا کا حمل رکھ میرون حق کا کیا تفصیل کسی طرح تفسیر میں دیکھ لیں یہاں پر خواہ مہاجرین صحابہ ہو جنہوں نے ہجرت کی خواہ وہ صحابہ ہو جنہوں نے پناہ دی یعنی مدینہ والے قرآن نے کہا الاری کا حمل مبین حق کا مہاجر صحابہ ہو یا انصار صحابہ ہو سارے سچے ایمان والے ہیں سب صحابہ کی سچائی بیان کی دنیا شور بچا رہی فلانا صاحبہ یوں ہو گیا فلانا صاحبہ یوں ہو گیا ان کو چودہ سو سال کے بعد اپنے ایمان کا پتہ نہیں اور صحابہ کے اوپر بچینی ان کو یاد آتی ہے قرآن ایمان کر رہا ہے قرآن کا عمل وہ ملن حق تھا اگر ان کی غلطیاں بھی تھیں تو اللہ نے معاف کری ہے ہم نے تو نہیں معاف کری من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير موجز الله فأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله غريب من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدا إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جواب ہے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ تم نے مجھے تین میں سے معاف کیا تھا تو معاہدہ ختم ہو گیا فصیح و فلر اربات بات آشر بس رہو زمین کے اندر چار مہینے تک اور جان لو کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے ہو اور بلا شبہ اللہ رسوا کرے گا کافروں کو واضح من اللہ و رسول ہی ادندا سعودی حج کے اور اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج کے دن اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برات کر دی ہے مشرقین سے اور اس کے رسول نے بھی برات کر دی ہے تو اگر توبہ کر لو صرف سے کفر سے باز آ جاؤ مان لیاؤ تو خرید ہو سکو تمہارے لیے بہتر ہے تو ان طول تم اور اگر تم روگردانی اختیار رکھتے ہو یعنی اسی پر ہی قائم رہتے ہو تو جان لو تو اللہ کو شکست نہیں دے سکتے ہو اور اے نبی آپ ان کافروں کو خبر سنا دیں دردناک آزاد البتہ وہ لوگ ان مشرقین کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سم کسو کم سیاح اور انہوں نے تم تمہارے ساتھ معاہدے میں کوئی کمی بھی نہیں کی ہے مطلب یہ ہے کہ فلاح نے معاہدہ کام نہیں کیا اور انہوں نے تمہارے اوپر حملہ بھی نہیں کیا کسی ایک شخص کا تم ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو پورا کرو شبہ اللہ تعالیٰ پر اس بار لوگوں کو پسند کرتا ہے یہ سورہ ہے دسویں بارہ کا دوسرا پاؤ سے شروع ہوتا ہے اس سورت کا نام سورہ براتی ہے یہ صورت مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد پورے قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں سب صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی پورے قرآن کی صورتیں ایک سو چودہ ہیں تو وہ ایک سو تیرہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نے لکھی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے خط کا جو قرآن ذکر کیا ہے اس میں وہ بسم اللہ پوری لکھی ہوئی ہے تو اس کا ان بسم اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ ایک ان کا اپنا ایک واقعہ اور خط کی بات لباغ میں نقل کی ہے اس بسم اللہ کا ان صورتوں کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں وہ ایک الگ ہے رہی بات کہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس صورت کے شروع میں کیوں نہیں ہے اس کا سب سے آسان اور بہترین جواب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے فرماتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی لکھواتے تھے جو صورت نئی نازل ہوتی تھی وہ صورت لکھواتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں ہم لکھتے تھے پھر اس کے بعد وہ صورت آپ لکھواتے تھے پھر ہم صورت لکھتے تھے یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ نے ہمیں نہیں فرمایا کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں لہٰذا ہم نے نہیں لکھی جب آپ نے فرمایا نہیں سیدھا تم میں اللہ رسول ہی بل الرحمۃ الملا شرکین یہاں سے آپ نے ان کی کتابت کرانا شروع کی اور ہم نے اس طریقے سے کتابت کر دی ہے نہ آپ نے بسم اللہ لکھوائی نہ ہم نے پوچھی کہ آپ کیوں نہیں بسم اللہ لکھوا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ جب آپ نے نہیں فرمایا صحابہ نے نہیں لکھی بعض مفسرین نے اس کے اوپر علمی باتیں کی کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی وجہ کیا ہے بعض رات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برات یہ توبہ ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے کہ ان میں جہاد کا ذکر ہے مال غنیمت کا ذکر ہے مشرقین سے برات کا ذکر ہے سورہ انفار جو نام پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتی ہے دسویں پاؤ کے پہلا پاؤ پارے کا تو پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے یہ انصار صورت اور اس کے بعد جو توبہ صورت ہے جو گیارہویں پارے کا پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے یہ سورہ انفاق اور سورہ برات توبہ یہ ایک ہی ہے اس لیے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی ایک مضمون کے اعتبار سے لیکن اس کا نام لکھوایا گیا ہے بتایا گیا ہے یہ مدنی صورت ہے تو صورت تو الگ معلوم ہوتی ہے بعض مبصرین نے اس پر یہ کلام کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کی رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ کے مفہوم میں اللہ کی مہربانی کا ذکر ہے اللہ کے رحم و کرم کا ذکر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مصنون ہے ہر کام میں پھر برکت آ جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نام سے کام شروع ہوا اللہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے یعنی اس کام میں اللہ کی رحمت طلب کی جا رہی ہے مہربانی طلب کی جا رہی ہے یہ بسم اللہ کا مفہوم ہے لیکن اس صورت میں کیونکہ اللہ کی ناراضگی کی باتیں آ رہی ہیں مشرقین نے نقل و عہد کیا تھا مسلمانوں کو تکلیف دی تھی اور آئے دن ایسا وہ پروگرام کرتے رہے تھے کہ اس صورت میں جہاد کا سخت حکم نازل ہوا مزید ان کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ آئندہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے معاہدہ ختم ہو گیا ہے تو چونکہ اس میں ایک قسم کی ناراضگی کا ذکر تھا لڑائی کا ذکر تھا نقل و عہد کا ذکر تھا ان کو خطۂ اعجاز سے نکالنے کا ذکر تھا تو رحمت کی بات یہ نہیں تھی اس لیے پھر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی کی باتیں اور اس میں اللہ کی رضا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اور پورے قرآن مجید کی بہت فضیلت ہے سورہ فاتح کی بہت فضیلت ہے اور کئی صورتوں کی ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی بہت فضیلت ہے اگر کسی شخص کو کوئی دم نہ آتا ہو کوئی انہیں اور دعائیں نہیں آتی ہیں صرف وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ کے اپنے اوپر بند کر دیتا ہے کہیں میں بند کر دیتا ہے تو وہ شفا ملتی ہے باورات نے اس کا لکھا ہے کہ اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر کم کر لے تو فائدہ ہوگا بعض حضرات نے اس حد تک لکھا ہے کہ اللہ پاک کا جو اس میں اعظم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مقی ہے لہٰذا جس شخص کا جتنا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ متعلق ہوگا اور وہ خاص مقدار کو پہنچ جاتا ہے کہ جس مقدار کو پہنچنے کے بعد اس میں اعظم کے اثرات انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم تاریخ طارق دوبان میں مولانا تاثم اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھے کہ جو ساتھی بھی ان کے پاس آتا تھا جو مریض جو متعلق جو شگیر جو نمازی مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ مسئلہ ہے تو وہ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی رکھتے رہے سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی دیتے رہے تو بعد مجھے صاحب نے پوچھا کہ حضرت ساری بیماریوں کا علاج کہ آپ بسم اللہ ہی لکھ کے دیتے ہیں بخار کے لیے بھی اولاد کے لیے بھی درد کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی نوکری کے لیے سب کے لیے بسم اللہ آپ لکھ کے دیتے ہیں تو وہ مانتے تھے کہ اللہ پاک نے تمام مسائل اور مشکلات کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو شروع ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم تو بسم اللہ تو آسان چیز ہے سب کو آتی ہوتی ہے تو اس لیے اگر کسی کو اور کوئی دم نہ بھی آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے کوئی ساتھی پر بھی کرے زیادہ پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بہت زیادہ فضیلت پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ بسم اللہ کے بارے میں حدیث میں کیا کیا مطلب ہے سب سے بڑی بات کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کا اللہ کے رسول کا حمد و سلاد کر کے انسان کام شروع کرے اس میں ضرور خیر و برکت ہوگی سب سے پہلی بات اس صورت کے شروع میں جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ مشرقین کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا صلح حدیبیہ میں جب سنچے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا اس وقت معاہدہ طے ہوا تھا کہ جنگ بندی کا اور اور تم ہمارے بندے نہیں مارو گے ہم تمہارے نہیں ماریں گے یہ ہوا اس میں دو قبیلے تھے ایک بنو خزاں جو مسلمانوں کا حلیف تھا ایک بنو بکر جو مشرقین کا حلیف تھا تو بنو بکر قبیلے نے جو مشرقین کا حلیف تھا اس نے مسلمانوں کے اوپر معاہدے کے زمانے میں حملہ کر دیا اور چھپتے چھپتے سے مشرقین مکہ نے بنو بکر قبیلے کی مدد کی تو نفس عہد تو انہوں نے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا یہ صورت نازل ہوئی کہ آئندہ ان کو بتا دو کہ تم نے نقل و عہد کی پہل کی اور نقل و عہد کر لیا ہے آئندہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے لہٰذا ہم جب تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو پھر یہ نہ ہمارے اوپر یہ بات کہی جائے کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے کہ نقل عہد مسلمانوں نے کیا نقض تم نے پہلے کیا ہے اس نفیات کا اعلان کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نو ہجری میں عورت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا ساتھ عورت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ ساتھ اعلان کرنا ہے کہ آئندہ مشرقین مکہ میں سے کوئی طواف نہیں کر سکتا بیت اللہ شریف کا اور خصوصاً جو ننگا طواف کرتے تھے کہ کپڑوں سے گناہ ہوتا ہے ننگا طواف کوئی نہیں کر سکتا مزید یہ کہ چار مہینے تمہیں مہلت دی جاتی ہے محرم ذلحجہ محرم سفر ربی الاول چار مہینے تمہیں مہلت دی جاتی ہے یا مسلمان ہو جاؤ یا اس علاقے کو خطۂ حجاز کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ اور اگر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی کوئی لڑائی ہوگی تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا یا قتل کیے جاؤ یہ سن نو ہجری میں اعلان کرا دیا گیا تھا جس کا یہاں ذکر ہوا کہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف مشرقین کے لیے جواب ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا بس تم رہ سکتے ہو زمین کے اندر اردا تاش مکہ خطے حجاز میں چار مہینے رہ سکتے ہو نقل ہاتھ انہیں کی طرف سے ہوا جو بنو بکر نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا مشرقین مکہ نے قبیلہ بکر کے ساتھ خفیہ طور پر اسلحے کی مدد کی ہے اور تم یہ سمجھو کہ بڑے تم دلیر ہو بڑے جنگجو ہو فلان ہو اور اللہ کو شکست دے دو گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ دوسرا اعلان عرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جو عرب البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر بنا کے بھیجے گئے تھے سنداؤں ہجری میں حج کا فرمایا اعلان ہے اللہ رب کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آباد ہیں یوم الحج اکبر حج اکبر کے دن یاد رکھو ایک اغلاط الوام علام ہے کہ جمعے کا دن اگر میدان عرفات کا آئے تو لوگ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے کہ جمعے کا دن حج ہو گیا میدان عرفات میں اجتماع حاجیوں کا جمعے کے دن ہو رہا ہے تو یہ حج اکبر ہے نہیں حج حج اکبر ہی ہوتا ہے حج اکبر کا قرآن و حدیث کے اصطلاح میں جو لفظ ہے وہ حج کے لیے ہے اور حج اصغر قرآن و حدیث کے اصطلاح میں عمر کو کہتے ہیں ہر حج حج اکبر ہے میں دن ہو اب یہاں پر جو حج اکبر کا دن کہا ہے نا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس حج کے اوپر گئے تھے وہ سن نو ہجری میں ہوا اور وہ جمعے کا دن کا حج نہیں تھا ہر حج حج اکبر ہے حج اکبر کہتے ہیں عمرے کو کہ مشرقین کو اعلان سنا دو برات کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ معاہدے پر مسلمان ہو جائیں تو اچھی بات ہے نہیں ہوتے کہ تو یہاں چار مہینے مولت ہے بس یہاں سے نکل جاؤ ورنہ جنگ ہوگی یا ایمان لے آؤ البتہ دو قبیلے مشرقین کے ایسے تھے قبیلہ بنو مدلج اور قبیلہ زمرہ بنی زمرہ اور قبیلہ بنو مدلج مشرقین کے دو قبیلے ایسے تھے جنہوں نے نقض عہد میں حصہ نہیں لیا تھا تو ان کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ جب تک تمہاری مدت ہے ہمارے ساتھ معاہدے کی وہ پوری کی جائے گی مشرقین کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو پکڑو ان کو محصور کرو اور ان کے قتل کے واسطے ہر گھات میں بیٹھو اگر یہ توبہ کر لیں نماز پڑھنے لگ جائیں ایمان لے آئیں زکوٰۃ دیں فقط و رہو تو ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی کچھ نہ کہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں أَحَدٌ المشرقین الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ساجد اگر دوران کتاب مشرقین میں سے کوئی شخص آپ میں سے کسی سے بنا دیتا ہے کہ مجھے معاف کرو مجھے بنا دو فاجر ہو تو اسے پناہ دے دو اسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ سنیں اللہ کی کلام شریعت کی باتیں اسلام کی باتیں اسے سمجھ میں آ جائے اسلام قبول کر لے ٹھیک سن ماں اب لب ہو اگر نہیں اسے اسلام سمجھ میں آیا تو اس کو وہاں پہنچا دو جہاں اس کی جگہ ہے سال کبھی ان قوم اللہ عالمون اس لیے گنجائش دی کہ یہ ایسی قوم ہے جو حقیقت نہیں جانتی بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ سن نو ہجری میں عرب البکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے حج کے لیے بھیجا آپ کے ساتھ تین سو صحابہ کرام تھے اور اعلان کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا کہ کوئی آئندہ مشرق طواف نہیں کر سکتا محرم کا حج نہیں کر سکتا یہاں سے چلے گا چار مہینے تک تمہیں مہلت ہے چار مہینوں کے اندر اندر ایمان لے آؤ یا یہاں سے حتی اعجاز سے چلے جاؤ اور اگر نہیں جاؤ گے تو پھر تمہارے خلاف کتاب ہوگا جن لوگوں نے نقض عہد کیا تھا ان کو بتا دو کہ آئندہ ہمارے ساتھ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی عہد نہیں رہا بعض قوموں نے جو معاہدے نہیں توڑے ان میں سے میں نے کل بتایا تھا بنو مدلج اور بنو زمرہ یہ دو مشرقین کے قبیلے تھے جس کو قرآن نے صحت میں بتایا الزین الجین من المشرقین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا وہ لوگ کہ جن کے ساتھ مشرقین میں سے تم نے معاہدہ کیا انہوں نے کچھ معاہدہ نہیں توڑا نہ تمہارے خلاف وہ حملے کے لیے آئے بس انہیں بتاؤ کہ اپنے عہد کو اپنی مدت تک پورا کرو جتنی ان کی مدت رہتی ہے معاہدے کی وہ اپنی معاہدے کی مدت پوری کریں کہ جنگ بندی نہیں ہوگی لیکن جب ان کے معاہدے کی مدت پوری ہو جائے گی تو آئندہ نیا معاہدہ ان مشرقین کے ساتھ نہیں ہوگا بس ان کے ساتھ ہی اعلان دے گئے جنہوں نے نقض عہد کر لیا تھا عہد توڑ لیا تھا انہیں تو یہ بتا دو کہ آج سے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں جنہوں نے نقض عہد نہیں کیا تھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں جب تک تمہاری مدت ہے معاہدے کی اس وقت تک معاہدہ رہے گا جب مدت ختم ہو جائے گی پھر نیا معاہدہ نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی یہی بات ہے کہ مکہ سے خطہ اعجاز سے چلے جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ اور اگر چار مہینوں کے اندر اندر نہیں جاؤ گے خطہ اعجاز چھوڑ کر تو پھر تمہارے خلاف کتاب ہوگا جب چار مہینے پورے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ کتاب کرو البتہ اتنی بات ہے کہ اشور خرم کا احترام کرو اشور الحرم آج کے سبق میں کہ جب اشور خرم گزر جائیں فخت المشرقین حیث وجہ تبو انہیں اعلان تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ یہ ان کے ساتھ کیوں سختی کی گئی یہ سوال کی بات کہ یہ مسلمان ہو جائیں یا خطہ حجاز سے نکل جائیں یا پھر ان کے خلاف کتاب ہوگا یعنی اگر مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو وہاں رہتے رہیں جزیہ رہتے رہیں جیسے ضمنی مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں جیسے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کیسا تماشا بنا ہوا ہے جب سب کچھ ہو بھی گیا تو پھر بھی ہر روز جانے ہر روز ذنعی جانو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو انہیں آپ کو دیا جاتا ہے وہ رہتے رہیں یہ خطے حجاز میں نیا الگ سا قانون ہے عام دنیا کا قانون اسلام کے لحاظ سے الگ ہے عام دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان اسلامی ملکوں کو ہدایت یہ ہے کہ ان کے ماتحت جو کافی رہتے ہیں خواہ یہودی ہیں خواہ عیسائی ہیں خواہ ہندو ہیں بدھ پرست ہیں آسا پرست ہیں جو بھی ہیں وہ ضمنی کے حکم میں ہیں اور ان کے حق حقوق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا عام اسلامی ملکوں کے لحاظ سے بات ہے لیکن خطۂ حجاز کے بارے میں یہ بات نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے جہاں آپ مروز ہوئے ہیں وہاں اب فتح مکہ کے بعد ایک ہی بات ہے ان کے لیے کہ مسلمان ہو جائیں یا اس سرزمین سے وہ نکل جائیں اگر نہیں نکلیں گے انہیں زبردستی نکالا جائے گا اور ان کے خلاف قتال ہوگا یہ کیوں کہ وہاں غیر مسلم جو ہے وہ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو انہیں کیوں نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا غیر مسلم کو اور وہاں عطات ہوتے رہتے رہیں وہاں کیوں الگ قانون ہے اس کی کئی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس لحاظ سے اونچے مقام والے ہیں کہ انہی کے خاندان کے انہی کے زبان کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مبوس فرمائے تو ان کو تو خوش بخت اور نیک بخت اور سعادت مند ہونا چاہیے تھا کہ اس نبی کے اوپر ایمان لائیں جب یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اس قابل نہیں رہے کہ نبی کی اس سرزمین کے اندر یہ رہ سکیں کیونکہ ان کی تو خصوصیت ہے یہ تو ادا اعظم لوگ ہیں میں اونچے لوگ ہیں کہ ان کے خاندان سے اللہ باغ میں آخری نبی بھیجا ہے ان کے علاقے میں ہے ان کی زبان والے ہیں تو پھر بھی یہ قدر نہیں کر رہے بقوی یہ قدرے ہیں تو یہ آئندہ بھی اس نبی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ باوجود زبان ایک علاقہ ایک خاندان ایک ہو کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تو گویا کہ یہ سخت دشمن ہے نبی کے کہ اتنی زیادہ خوبیوں کے باوجود اور حق بھی ان کے سامنے کا نہ رشت و مدل گئی کہ حق واضح ہو چکا ہے ان کے سامنے اور کیوں مسلمان نہیں ہو رہے یہاں یہاں سے چلے جائیں اور اگر نہیں جائیں گے تو ان کے خلاف کتاب ہوگا کہ انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم ہونے کی قدر نہیں کی اور ایمان نہیں لایا لہٰذا اس علاقے میں نہ رہیں اور چلے جائیں اس وجہ سے ان کے اوپر عرب مشرقین کے اوپر یہ سختی ہوئی کہ کہ فرمایا جب اشور گزر جائیں تب تو ان مشرقی پکڑو جو بھی میں پھر بات ہوتی ہے جو ہوتا ہے گاد لگانا حملہ کرنا وہ سب جائز ہے ہاں دوران حملہ بھی اگر کوئی شخص اسلام کا اعلان کر دیتا ہے کوئی مشرق کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہو رہا ہے اور اگر وہ زکوٰۃ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے فخر سبھی رحم بس ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو اس کو مسلمان سمجھو اب آپ لوگ یہ سمجھو کہ نہیں یہ تو کتال ہو رہا تھا تو کتال کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے یہ معاملہ دل کا ہے یہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو جو ظاہری طور پر وہ شخص مسلمان ہو گیا ہے تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہو رہا ہے سب کے زکوٰۃ کے مسائل کو وہ مان رہا ہے تو بس وہ مسلمان ہے اب اس کے ساتھ سختی کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ تو ڈر کے مسلمان ہو رہا ہے کہ قتال شروع ہو گیا تھا اس سے پہلے کیوں نہیں مسلمان ہوا اب جنگ کے درمیان میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ بات دل میں نہ لاؤ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور دل کا معاملہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ان اللہ غفور الرحیم اللہ مفرت کرنے والا مہربان ہے مشہور واقع ہے ایک جنگ میں ایک شخص نے جو مد مقابل پہلے جنگ کرتا رہا کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان اس کے اوپر غالب آئے تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی ایک صحابی نے ان اس شخص کو قتل کر دیا یہ بات آپ کے سامنے پہنچ گئی اور آپ ناراض ہوئے کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے کیوں قتل کیا ہے تو وہ کہنے لگا صحابی کہ اللہ کے رسول وہ ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ سچا مسلمان نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ حلہ شکب قتل رہوں کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں اسلام نہیں تھا اس نے ظاہری طور پر ڈر کے اسلام کو قبول کیا تھا آپ ظاہر کے متعلق ہو اسلام ظاہر کا متعلق ہے دل کے لحاظ سے جو بات ہے وہ اللہ کے حوالے ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے جو اسلامی وہ کام کر رہا ہے شخص مسلمانوں کے اجتماع میں جڑ رہا ہے نماز با جماعت پڑھ رہا ہے زکوٰۃ کو وہ مانتا ہے بس وہ مسلمان ہے کوئی ظاہر ضروریات دین کا منکر وہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو نبی کو مان رہا ہے ختم نبوت کو مان رہا ہے سب اصول دین کو وہ مان رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی کاموں میں وہ جڑ رہا ہے بس مسلمان ہے اور اگر دل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کون جان سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے کہ جو علیم و صدور ہیں لہٰذا وہ اللہ کے والے ہے رہی بات جن منافقین کی بات ہے تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان منافقین کے نشاندہی کے بارے میں وہی نہیں آئی تھی تو اس وقت تک آپ نے بھی نہیں بتایا تھا ظاہر آپ کو بھی نہیں معلوم بظاہر لوگوں کی کچھ ایسی حرکتیں تھیں لیکن فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا تھا جب تک کہ آپ کے پاس وہی نہیں آئی جب وہی آئی پھر آپ نے نشاندہی کر دی کہ فلاں فلاں شخص منافق ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ شریک نہ ہوا کریں حتیٰ کہ اس کے بعد تو پھر اس حد تک سختی آئی کہ آپ نے باقاعدہ نمازوں کے اجتماع میں اور جمعہ کے اجتماع میں جو منافق آپ کو نظر آتا تھا آپ اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ آپ ہماری مسجد میں نہ آؤ آپ یہاں سے نکل جاؤ آپ کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ منافق ہو لیکن جب تک کہ نہیں تھا تو اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑتے رہے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے مشرقین فاجر عاجر اسما کرام اللہ یہاں تک ایک بات سمجھنے کی ہے اور بڑی اہم بات ہے فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اقام السلام و آ و مسلمان ہونے کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے اسے مسلمان سمجھو تقلو سبھی رہوں اس کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر علماء تفسیر نے دیکھا ہے کہ نماز علامت ایمان ہے اگر ایک شخص مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ خطرہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان کی علامت کیا ہے اب دیکھو ایمان نام تو دل کا ہے اب کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے یہ تب سمجھا جائے گا کہ جب نماز پڑھ رہا ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر زکات کے ٹائم زکات دے رہا ہے حج کے ٹائم حج کر رہا ہے اگر صاحب حیثیت ہے اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھ رہا ہے جو مسلمانوں کا کام ہے وہ کر رہا ہے یہ مسلمان سمجھا جائے گا اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اسلام کیسے مانا جائے گا وہ اسلام والا کوئی کام تو کرے پھر سمجھ آئے گی کہ وہ مسلمان ہے یہی وجہ ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی بات ہے امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبت رحم اللہ تعالی چار امام بڑے ہیں جن کے میں نے تین تین کے میں نے نام لیے امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبت رحم اللہ تعالی ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ واجب الفر ہے اب پھر یہ اس میں تینوں متفق ہیں کہ اسے سمجھایا گیا وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا اب اس میں متفق ہیں کہ وہ شخص واجب القتل ہے اسلامی حکومت اسے سزا دے گی اور اسے قتل کر دے جو نماز جان بوجھ کر نہیں پڑتا تارے کے سداد آمدن ہے پھر ان تینوں اماموں میں اختلاف ہے امام شافی اور امام مالک کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا اس لیے کہ وہ ایک گناہ طبیعت کا مرتکب ہے تو میں سے قتل کیا جائے گا سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر نہیں پڑتا وہ گناہ کبیرہ نہیں وہ مرتد ہو گیا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے وہ نماز نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے اسے قتل کیا جائے اتنی سخت ان تین حضرات کا مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں ادا کرتا اس میں ایمان کے اور ایمان میں نقص آ گیا ہے کمزوری آ گئی ہے کافر نہیں ہوا اسلامی حکومت اس کو جیل میں رکھے گی اسے سزا دیتی رہے گی یہاں تک کہ وہ نماز کا پابند بن جائے یا وہ جیل میں ہی فوت ہو جائے اسے باہر نہیں نکالا جائے گا یعنی ان کے نزدیک قتل کی سزا نہیں ہے لیکن پھر بھی ابدن ابدا کے لیے جو ان شخص نماز جان بوجھ کر تارک ہے اس کی سزا جیل ہے وہ وہاں اسے رکھا جائے گا یا جیل میں وہ توبہ کر لے کہ آئندہ میں نماز پڑھا کروں گا تو ٹھیک ہے نہیں تو وہیں جیل میں پڑھ رہے اور وہیں مر جائے لیکن امام احمد کا مسلک ہے کہ اگر وہ شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مرتد ہو گیا ہے نماز ایمانیات میں سے ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے بہرحال آپ نے چاروں احمد کا مسئلہ سنا ہے سب کے نزدیک اس معاملے میں تو خوب سختی ہے کہ نماز ایمان کی علامت ہے اور اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے دوستو یہ بات عادت کی ہے کہ جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا ایک وقت تک یہ مجاہدہ اور مشقت کی بات ہے نماز لیکن جب اس مجاہدے سے انسان گزرتا ہے تو نماز فطرت بن جاتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے انسان کو بے سکون ہی رہتی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے انسان کے اوپر مجاہدے کا تو نماز کی پابندی ایک ایمان کی علامت ہے آگے فرمایا کہ کوئی کافر تم سے دوران جنگ پناہ مانگے تو میں تمہاری بات مانتا ہوں سنتا ہوں اسلام کی دعوت دیتا ہوں مجھے نہ مارو میں تمہارے پاس آتا ہوں فاجر ہو اس کافر کو پناہ دے دو حتیٰ اسما کلام اللہ پھر اس کو اپنے پاس بٹھا کے اسلام کی روشنی اس کے سامنے بیان کرو اسلام کے حقائق اس کے سامنے لاؤ اسلام کے دلائل اور خوبیاں اس کے سامنے لاؤ اسلام یہ سچا مذہب ہے اس کے یہ دلائل ہیں یہ اس کی تعلیمات ہیں یہ اس کی نورانی ہدایات ہیں جب اس کے سامنے اسلام روز روشن کی طرح واضح ہو جائے اس کا سر صدر ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے تو فلو سبھی لوں وہ آپ کی طرح ہے لیکن باوجود سمجھانے کے جس نے وہ پناہ مانگی اس کا پھر نہیں باوجود سمجھانے کے وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کو ابھی نہ مارو اس کو اس کے علاقے میں جا کے چھوڑو پھر جب جنگ ہوگی اور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 نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله کیسے ہوگا مشرقین کے ساتھ آپ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں مگر یہ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس لکم فستقیم رکھوں وہ جب تک تمہارے ساتھ معاہدے میں سیدھے ہیں پستقیم رہوں تو تم بھی اس معاہدے میں ان کے ساتھ صحیح رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پرست کا رہوی طور یہ علیکم علیہ کیسے یہ معاہدہ ہوگا تو یہ ظہرو علیہ اگر وہ تمہارے اوپر یعنی مشرقین غالب آ جائیں لاگر قبو فی کم علم ولا ذمہ تو نہیں خیال کریں گے تمہارے اندر رشتہ داری کا اور نہ کوئی معاہدے کا خیال کریں گے یورزون تم بے افغاہ وہ تمہیں صرف اپنی باتوں سے خوش کرتے ہیں وبا با ہوں اور ان کے دل منکر ہیں یعنی دل ان کے نہیں چاہتے کہ تمہیں خوش کریں اکثر وہ فاسق ہیں اشتر آیا اللہ سمن پریرا ان مشرقین نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو بلا شدہ یہ جو کر رہے ہیں یہ برا کام کر رہے ہیں لائر قبول ولا ذمہ یہ نہیں انتظار کرتے خیال رکھتے کسی مومن کے بارے میں رشتہ داری یا آہد کا جہاد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہاں اگر مشرقین میں سے کوئی سچی توبہ کر لے کفر سے اور نماز پڑھنے لگ جائے زکوٰۃ دینے لگ جائے تو وہ تمہارا پھر دینی اعتبار سے بھائی ہے اس کو اب نہ مارو وہ مفصل الآیات قومی یادمول ہم تفصیل سے احکام کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جاننا چاہتے ہیں وہ ان نقصوں ایمان ہم ممباد عہد ہیں وہ تحرو فی دین قوم فقاتر آئین متل اگر وہ قسمیں اٹھا کر جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور پھر تمہارے دین کے بارے میں تمہیں تانے دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ سردار ہیں کفر کے ان کو قتل کرو ان کی کوئی قسم نہیں کوئی معاہدہ نہیں یہ بات جب تک نہیں آتے ہیں ان سے کتاب کرو اللہ قاتل نہ کہو بن کسو ایمانہ کہوں سنو کیوں نہیں تم ایسی قوم کے ساتھ جہاد کرتے جو اپنے قسموں کو توڑ چکے ہیں اور وہ فکر رکھتے ہیں رسول کو مکہ سے نکالنے کی وہ اول مرہ اور نقص عہد کی بھی وہ ابتدا کر چکے ابکشو نہ ہوں اے مسلمانوں کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو واللہ اللہ حق و انتقشو ان کو تم ملی اللہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو قاتل ہوں یا ہوں اللہ و کو آپ ان گفتار کے ساتھ کتاب کرو اللہ کافروں کو تکلیف پہنچائے گا بے عیدی کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے وہ یوگ ذہم اور ان کو رسوا کرے گا وہ انصر کو علیہ ہے اور اللہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا وہ یش سدور قوم میں اور اللہ باپ ایمان والوں والی جماعت کے دلوں کو شفا بخشے گا وہ یو ذہن بڑی ضرور ہے اور ایمان والوں کے دلے کو غصے کو اللہ دور کرے گا جب تم جہاد کرو گے ان کو مارو گے تو مسلمانوں کے دلوں کو شکا ملے گی اللہ علام شاہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے تم انت رکھو کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد ولما یا رب اللہ الزین جاہد ان کو کیا نہیں علم ظاہری کے ذریعے سے اللہ واضح کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور انہوں نے اللہ کو کوئی شریک نہیں بنایا اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے قیدی کا معاملہ قائم کیا رازداری کا ایسے لوگوں کو اللہ ممتاز کرے گا اور اللہ جاننے والا ہے تمہارے احمد سے یہ پورا رقو جو آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ کیا ہے یہ گزشتہ سبق کا تتمہ ہے صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا مشرقین مکہ کے ساتھ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا اور جنگ بندی کا بھی ساتھ معاملہ ہو گیا تھا اور یہ ساتھ طے ہوا تھا کہ نقض عہد نہیں کریں گے لیکن نقض عہد مشرقین نے کر لیا تھا وہ یوں ہوا تھا کہ مشرقین کے دو قبیلے جو بنو خزا اور بنو بکر تھے بنو خزا کا تعلق دوستی کا مشرقین ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ تھا یہ مسلمانوں کے حلیف تھے بنو خزا اور قبیلہ بنو بکر یہ مشرقین مکہ کے ساتھ تھے اتفاق ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو خزا اور قبیلہ بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی تو بنو خزا کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا دوستی کا بنو بکر کا تعلق مشرقین مکہ کے ساتھ تھا تو جب بنو بکر اور بنو خزا کی آپس میں لڑائی ہوئی تو مشرقین چھپ چھپ کے بنو بکر کی مدد کرتے رہے کہ بنو خزا کو خوب مارو مارو کیونکہ بنو خزا کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہے یہ جو خفیہ طور پر مشرقین مکہ نے بنو بکر کے ساتھ مدد کی ہے بنو خزا کو مارنے کی جو مسلمانوں کے حلیف تھے یہ بات جناب نبی اباب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی اس پر یہ یاد نازل ہوئی ہیں کہ اب ان کو اعلان سنا دو کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینوں کے اندر اندر مسلمان ہو جاؤ یا مکہ خطہ حجاب چھوڑ دو نہیں تو چار مہینے کے بعد ہمارے تمہارے ساتھ جنگ ہو جنہوں نے نقض عہد نہیں کیا تھا وہ بنو مبلک مطلب تھے اور ایک قبیلہ بنو نظر اور اس طرح کہتے ہیں وہ تھے ان کو فرمایا کہ تمہاری جب تک مسلمانوں کے ساتھ ایک عہد بندی کی مدت ہے اس وقت تک معاہدہ جاری رہے گا جیسے وہ مدت ختم ہوگی تو دوبارہ نئی مدت معاہدے کی نہیں دی جائے گی بس ختم تمہارے ساتھ اور جنہوں نے نفظیات کیا اور خفیہ طور پر جو مدد کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف ان کو کہا کہ چار مہینے کی مدد ہے مسلمان ہو جاؤ ٹھیک نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ اب خطر حجاز میں یا مسلمان بن کے رہنا ہے اور یا یہ کہ پھر یہاں سے نکل جانا ہے اگر مسلمان نہیں ہوتے اور اگر مسلمان بھی نہیں ہوتے یہاں سے نکلتے بھی نہیں ہو تو تمہارے خلاف جنگ ہوگی یہ اس میں اعلان ہوا اللہ پاک نے فرمایا مشرقین کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہمیشہ ہی توڑتے رہتے ہیں مسجد حرام یعنی حدود حرم کے اندر رہ کے انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر توڑ رہے ہیں مسلمانوں کو یہ کتاب ہوا فمست قانول و تم ہو رہا جب تک وہ ظاہری طور پر معاہدے کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں بلا شدہ اللہ تعالیٰ اس پرہیزگاری کو پسند کرتے ہیں کہ تم ایک معاہدے کی پاسداری رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھو کافر کافر ہے وَإِن عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّمْ وَلَا والنا اگر ان کو موقع مل گیا اور وہ غالب ہے وہ نہ رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ تمہارے معاہدے کا خیال کریں گے اور تم وہ ماریں گے لہذا اپنے طور پر تیاری میں رکھو بات یہ ہے یہ اس وقت کے لحاظ سے صرف حکم نہیں تھا یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے اور یہ کتاب قرآن مجید قیامت تک رہے گی یہ سب مسائل اس کے اسی طرح ہے جیسے نازل ہوئے تھے تو اس کے احکام امت کے لیے واجب العمل ہیں ایسی قیامت کے لیے امت کے واسطے اس کے احکام واجب العمل ہیں کہ کفار کے ساتھ جو معاہدہ ہو وہ ایک وقتی وہ ایک ترتیب ہوتی ہے کبھی بھی مسلمان کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میرا کافر کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا زیادہ کوئی بات نہیں ادھر سے تو میں بے فکر ہو جاؤں بے فکر نہیں ہونا کافر کافر ہے وہ تمہارے لیے نقصان کے بارے میں ہر وقت سوچ رہا ہے اور اس کو جب موقع ملے گا وہ اللہ اللہ کے رسول کا جس خالق نے اسے پیدا کیا اس کا لحاظ نہیں رکھتا تمہارے معاہدے کا وہ کیا خیال رکھے گا اور کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے تمہارا کیسے معاہدے کا وہ خیال کریں گے وہی یہ ضرور نہیں کو لایا کہ وہ فی کو ملنا والا سننا اگر ان کو موقع مل گیا وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے لایا کہ وہ فی کو ملنا والا ذمہ وہ تمہارے ساتھ رشتے داری کا بھی خیال نہیں رکھیں گے معاہدے کا بھی خیال نہیں رکھیں گے اور تمہیں ماریں گے جو افوائے جی وبابات لوگ وہ ویسے معاہدے کے طور پر باتوں باتوں میں تمہیں خوش کرتے ہیں ہم یہ خیال کریں گے یوں کریں گے اس طرح کریں گے وبادہ قلوبہم ہوں ان کے دل ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے گا اور اس بات پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے آپ باخبر ماشاء اللہ دارالخلاف میں رہتے ہیں اخوال زمانہ سے آپ واقف ہیں کہ ہمیں جو امداد دی جاتی ہے یا ادھر ادھر علاقوں میں رہائی تنظیموں کو پھر بناتا ہے وہاں دفتر قید کرتا ہے وہاں کے علاقوں کے لوگوں کو ملازم رکھتا ہے وہ سارے ان علاقوں کی تحقیق مقصد ہوتی ہے کہ یہاں اسلامی تشخص کتنا ہے یا پردہ کتنا ہے یا حیا کتنا ہے یہ کتنے دور ہے اور ان لوگوں کی کمزوری کیا ہے کیا ان کو واشنگ مشین دے کر ان کا ایمان لیا جا سکتا ہے یا ان کو سلائی مشین دے کر ان کے جا سکتا ہے کون خیر خواہ ہے اگر وہ خیر خواہ ہے ہمارے تو سب سے پہلے ہمارے اللہ کو ہمارے نبی کو مانے تو یہی بات ہے کہ ان وہ ظاہری باتوں سے تمہیں کچھ کرتے ہیں پہلا کو لوگوں ہوں ان کے دل ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اکثر پاس کہیں دیکھو سب سے بڑی بات اس طرح اللہ سمن قریلا انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے احکام ہے اللہ کی آخری نشانی ہے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کی آخری نشانی ہے کتاب قرآن مجید اس کو چھوڑ دیا انہوں نے دنیا کے لعب کو ترجیح دی ہے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں برا کام کر رہے ہیں یاد رکھو وہ تمہاری رشتے داری کا خیال نہیں کر رہے تم تو ان کی رشتے داری کا خیال کرتے ہو بات میں جمعے کی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غزل بدر میں اپنے ماموں آسی بن کو قتل کرتے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک رشتہ داری صرف وہ رشتہ داری ہے جو ایمان لے آئے ہیں میرا ناموں مسلمان نہیں ہوا تھا میں نے اس لیے اپنے پریوار سے مارا ہے کہ یہ فخر ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں اور کتنی قریبی رشتہ داری کہ ابو جہاں عمر کا چچا ہے فرمایا لا مؤمن الا ولا یہ نہیں خیال کریں گے ہاں اگر صد کے دل سے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تمہارے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے ہیں ادا کرتے ہیں پھر تمہارے بھائی انہیں معاف کر دو لیکن اگر ہاتھ شکری کرتے ہیں معاہدہ توڑتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں تمہارے پاس آ جاتے ہیں شریک ہوتے ہیں اور تفتیش اور تحقیق اور تجسس اور جاسوسی کرتے ہیں اس لیے بغیر مسلمان ہوئے تو فرمایا سکاط لوں گا ان متل یہ ان کے کفر کے سردار ہیں ان کو قتل کرو ان کو مارو یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے قریب آئے ہیں اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ دیکھو انہوں نے رسول کو اپنے شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہر کوفر دار شرارت کی ابتدا کی ہے فرمایا اللہ پاک ان کافروں کو مارے گا لیکن ہاتھ تمہارے استعمال کرنا چاہتا ہے کاتل ہوں اللہ بے عیدی کو اللہ باق ان کو رسوا کرے گا مارے گا بے عیدی کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے اور ان کو رسوا کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا یشف صدور قوم المؤمنین جب <coughs> کافر دشمن تمہارے سامنے مقابلے میں آ کے مارا جائے گا تو پھر ایمان والوں کے دلوں کو شفا ملے گی ٹھنڈا ہوگا دل خوش ہوں گے ایک عرصے دراز تک جو مسلمان جماعت کفر کا تختہ نشق کفر کے ظلم کا تختہ نشق بنی ہوئی ہو ان مسلمانوں کو اللہ اتنی قوت دے دے کہ وہ اپنے ظالموں کو اپنے ہاتھوں سے جب ماریں گے تو دلوں کو شفا ملے گی اور یہ جو تو قروب بھی ہے اور دلوں میں جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی لہٰذا جہاد کرو اور دوسری بات کہ سارے ایمان کے دعوے دار ہیں سارے ایمان کے دعوے دار ہیں اب کون سب ایمان والا ہے اور کون کمزور ہے اللہ ایسا ضرور دنیا میں پکتا ہے پڑتال کرتا ہے الحمد اللہ الجین ولی الحمد اللہ اسی کو فرمایا تم رکھوں جہاد ہوں بالکل تم کیا خیال کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد نہیں تمہاری سچی دوستی ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت ہے تم واقعتاً اہل ایمان اور اسلام اور شریعت کے ساتھ خوب ہمدردی کے ساتھ رہ رہے ہو تو اللہ اس بات پر تمہیں آزمائے گا اور اگر احساس بحش میں پورے اترے تو پھر خوب نوازے ہوگا اللہ تمہارے حال سے باخبر ہے اللہ نصیب سے